اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس لائق اور قابل ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اس کے آگے جھکا جائے عبادت کے لائق صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ تعالیٰ حی ہے زندہ ہمیشہ زندہ موت سے پاک زندگی دینے والا زندگی لینے والا جسے چاہے زندہ کرے جسے چاہے مار دے قرآن مجید نے عجیب منظر کھینچا ہے اے محبوب وہ سازش کر رہے تھے کہ آپ کو پکڑ لیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں وہ سازش کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے اٹھانے بڑھانے غالب فرمانے کی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب رہی وہ جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا وہ خود کچھ عرصہ بعد مقتول ہو گئے وہ جو آپ کو مغلوب کرنا چاہتے تھے خود مغلوب ہو گئے واللہ خیر الماکرین سبحان اللہ کیسے آپ کو ایک سو مسلح افراد کے درمیان میں سے نکالا آپ کے صدیق کو آپ تک پہنچایا دونوں کو ایک غار میں بٹھایا غار تک پہنچنے والے دشمنوں کو اندھا فرمایا آپ کو مدینہ جا بسایا پھر مکہ کے کفر کو مدینہ کے پاس پہنچا کر بدر میں دھلوایا پھر مدینہ کو مکہ پہنچایا اور مکہ کو پاک فرمایا وہی اللہ ہے وہی حیو ہے وہی قیوم ہے وہی العلیو ہے وہی العظیم ہے اللہ اللہ اللہ بھائیو آیت الکرسی کو سمجھو